حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول صلی علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفل روزے نہ رکھتے تھے یوں سمجھے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیاسی